اور تمہارے درمیان ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کے افراد لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں نیکی کی تلقین کریں اور برائی سے روکیں ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں